دار الاندلس وہ جام شہادت پیتے ہیں تلواروں کی جنکاروں میں وہ جام شہادت پیتے ہیں تلواروں کی جنکاروں میں جاں باز مجاہد سی سپر ہیں خون کے بیتے داروں میں ہر الجھن کو سلجھائیں گے وہ آج نئی تدبیروں سے تاریخ کا عنوان بدلیں گے وہ خون کی تحریروں سے میدان میں جوہر دکھائیں گے کھیلیں گے وہ شمشیروں سے آزاد وطن ہو جائے گا اب باطل کی زنجیروں سے جن کے اب نعرے گونج رہے ہیں آج بھی ان کو ساروں میں وہ جام شہادت پیتے ہیں تلواروں کی جنکاروں میں اب شوق شہادت جوش میں رکتے ہی نہیں یہ دیوان جذبات میں ہل چل ہے برپا لبریز ہے دل کے پیمان جاں باز مجاہد سی نسی پر ہے خون کے بہتے داروں میں وہ جام شہادت پیتے ہیں تلواروں کی جنکاروں میں کشمیر کی خاطر ہر زحمت ہر سوز گوارا ہے اب بھی کشمیر ہمارا تھا جب بھی کشمیر ہمارا ہے اب بھی اسلام پہ مرنے والوں نے وہ مار کمارا ہے اب بھی میدان میں جانے والوں کو اللہ کا سارا ہے اب بھی جن کے اب نعرے گونج رہے ہیں آج بھی ان کو سہاروں میں وہ جام شہادت پیتے ہیں تلواروں کی جنکاروں میں شش در ہے نگاہ عالم کی ان غازیوں نے وہ کام کیا دشمن کے مسلسل حملوں کا منہ توڑ دیا ناکام کیا جاں باز مجاہد سی سپر پر ہے خون کے بہتے داروں میں وہ جام شہادت پیتے ہیں تلواروں کی جنکاروں میں تہذیب و تمدن سکھلایا جن لوگوں نے انسانوں کو کیا دنیا والے بھول گئے اسلام کے ان افسانوں کو اسلام کا پرچم گاڑ کے جس نے توڑ دیا بت خانوں کو وہ قوم ابھی تک زندہ ہے یہ سمجھا دو نادانوں کو جن کے اب نعرے گونج رہے آج بھی ان کو ساروں میں وہ جام شہادت پیتے ہیں تلواروں کی جنکاروں میں کشمیر ہمارا ہم اس کے کوئی اور اجارہ دار نہیں کشمیر ہمارا ہم اس کے کوئی اور اجارہ دار نہیں دشمن کو مٹا کر دم لیں گے جو اس کے لیے تیار نہیں ہاں ماریں گے ہاں ماریں گے یہ کہنے میں کچھ آ نہیں وہ مد مقابل آ جائے جسے جیون اب درکار نہیں جن کے اب نعرے گونج رہے ہیں آج بھی ان کو سہاروں میں وہ جام شہادت پیتے ہیں تلواروں کی جنکاروں میں وہ منزل سامنے ہے اپنے جہاں پر چمح حق لہرائیں گے آزاد فضاؤں میں رہ کر نصرت کے ترانے گائیں گے ہر جلا وطن کشمیری کو کشمیر میں پھر لے آئیں گے جن کے اب نعرے گونج رہے ہیں آج بھی ان کو ساروں میں وہ جام شہادت پیتے ہیں تلواروں کی جنکاروں میں کشمیر کی خاطر ہر زحمت ہر سوز گوارا ہے اب بھی کشمیر ہمارا تھا جب بھی کشمیر ہمارا ہے اب بھی اسلام پہ مرنے والوں نے وہ مار کمارا ہے اب بھی میدان میں جانے والوں کو اللہ کا سارا ہے اب بھی جن کے اب نعرے گونج رہے ہیں آج بھی ان کو ساروں میں وہ جام شہادت پیتے ہیں تلواروں کی جنکاروں میں جاں باز مجاہد سینہ سپر ہے خون کے بہتے داروں میں وہ جام شہادت پیتے ہیں تلواروں کی جنکاروں میں وہ جام شہادت پیتے ہیں تلواروں کی جنکاروں میں وہ جام شہادت پیتے ہیں تلواروں کی جنکاروں میں